حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ مشرفہ کا طواف کرتے ہوئے پیاس لگ گئی آپ نے پانی مانگا تو آپ کے پاس مشکیزے میں سے نبیز لائی گئی آپ نے اسے سونگا تو تیوری چڑھائی اور فرمایا میرے پاس زمزم کے پانی کا ایک ڈول لاؤ پھر آپ نے وہ پانی اس میں ڈالا اور نوش فرما لیا ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول کیا یہ حرام ہے آپ نے فرمایا نہیں اور امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ حدیث بھی ضعیف ہے کیونکہ حضرت سفیان سوری کے شاگردوں میں سے صرف بن یمان ہی اس کو بیان کرتا ہے لیکن اس کا حافظہ خراب تھا اور وہ بہت غلطیاں کرتا تھا اس لیے اس کی بیان کردہ روایت قابل حجت نہیں سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو چھ